حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی کے طور پر شروع ہوا اور وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا تو اجنبیوں کو مبارک ہو عرض کیا گیا اجنبی یعنی غربا کون ہے آپ نے فرمایا قبائل سے الگ ہونے والے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھاسی